پیارے بھائیوں اور بہنوں انسان کا سب سے بڑا میدان جنگ اس کا اپنا دل ہے یہی دل اگر سنور جائے تو پوری زندگی سنور جاتی ہے اور یہی دل اگر بگڑ جائے تو عبادتیں بھی بے جان ہو جاتی ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل بادشاہ ہے اور اعضا اس کے سپاہی ہیں اگر بادشاہ سولے ہو تو پوری سلطنت سولے ہو جاتی ہے آج ہم ان بیماریوں کو پہچانیں گے جو خاموشی سے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور وہ علاج جانیں گے جو امام غزالی نے ہمیں عطا کیے پہلی بیماری تکبر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت یاد کرے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں لوٹ جانا ہے آجزی اختیار کرے اور کمزوروں کے ساتھ بیٹھے دوسری بیماری ریاکاری نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا علاج یہ ہے کہ نیت کو درست کیا جائے اور کچھ اعمال صرف اللہ کے لیے چھپ کر کیے جائیں تیسری بیماری حسد دوسروں کی نعمت چھن جانے کی خواہش علاج یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہا جائے اور جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کی جائے چوتھی بیماری دنیا کی محبت دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا علاج یہ ہے کہ موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کیا جائے پانچویں بیماری بخل مال خرچ نہ کرنا علاج یہ ہے کہ صدقہ کی عادت ڈالی جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو چھٹی بیماری غصہ بات بات پر بھڑک اٹھنا علاج یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور وضو کیا جائے ساتویں بیماری شہوت پرستی خواہشات کا غلام بن جانا علاج یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے اور نگاہ کی حفاظت کی جائے آٹھویں بیماری ہرس کبھی نہ بھرنے والی لالچ علاج یہ ہے کہ قناعت اختیار کی جائے نویں بیماری خود پسندی اپنے عمل پر فخر کرنا علاج یہ ہے کہ سمجھے سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے دسویں بیماری غفلت اللہ کو بھول جانا علاج یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے گیارہویں بیماری بدگمانی لوگوں کے بارے میں برا گمان علاج یہ ہے کہ حسن زن رکھا جائے بارہویں بیماری زبان کی بے احتیاطی فضول اور نقصان دہ گفتگو علاج یہ ہے کہ خاموشی کی مشق کی جائے تیرہویں بیماری چگلی لوگوں کی باتیں پہنچانا علاج یہ ہے کہ ایسی بات روک دی جائے چودہویں بیماری غیبت پیٹھ پیچھے برائی علاج یہ ہے کہ اپنی اصلاح میں مشغول رہا جائے پندرہویں بیماری جھوٹ سچ کو چھوڑ دینا علاج یہ ہے کہ ہر حال میں سچ بولا جائے یہ پہلا قدم ہے اپنی بیماری کو پہچاننا اور جو اپنی بیماری پہچان لے وہ شفا کے راستے پر آ جاتا ہے اب اگلی پندرہ بیماریاں اور ان کا علاج بھی توجہ سے سن لیں سولہویں بیماری وعدہ خلافی کال پورا نہ کرنا علاج یہ ہے کہ کم وعدہ کیا جائے اور پورا وعدہ نبھایا جائے سترویں بیماری عبادت میں سستی علاج یہ ہے کہ عبادت کے فضائل پر غور کیا جائے اٹھارہویں بیماری کینا دل میں دشمنی رکھنا علاج یہ ہے کہ معاف کرنے کی عادت ڈالی جائے انیسویں بیماری خود گرزی صرف اپنا فائدہ دیکھنا علاج یہ ہے کہ ایسار سیکھا جائے بیسویں بیماری شہرت کی طلب نام بنانے کی خواہش علاج یہ ہے کہ گمنامی کو پسند کیا جائے اکیسویں بیماری جلد بازی بنا سوچے فیصلہ کرنا علاج یہ ہے کہ ٹھہر کر سوچا جائے اور مشورہ کیا جائے بائیسویں بیماری ناشکری نعمتوں کو کم سمجھنا علاج یہ ہے کہ شکر گزاری اختیار کی جائے تیئیسویں بیماری نفاق اندر کچھ باہر کچھ علاج یہ ہے کہ باطن کی اصلاح کی جائے چوبیسویں بیماری بے صبری آزمائش میں گھبرا جانا علاج یہ ہے کہ صبر کی مشق کی جائے پچیسویں بیماری بے حیائی شرم کا ختم ہو جانا علاج یہ ہے کہ حیا کو زندہ کیا جائے چھبیسویں بیماری دوسروں کو حقیر سمجھنا علاج یہ ہے کہ ہر انسان میں خیر دیکھی جائے ستائیسویں بیماری گناہ پر اسرار علاج یہ ہے کہ فوراً توبہ کی جائے اٹھائیسویں بیماری دل کی سختی علاج یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے انتیسویں بیماری مایوسی علاج یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھا جائے تیسویں بیماری اللہ سے غافل زندگی علاج یہ ہے کہ زندگی کا مقصد یاد رکھا جائے اللہ کی رضا یاد رکھیے دل کی اصلاح کے بغیر کوئی اصلاح مکمل نہیں آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے دل کو بدلیں گے تاکہ اللہ ہماری زندگی بدل دے